السلام علیکم اسٹوڈینٹس امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنا ٹویلتھ لیکچر اسٹڈی کریں گے کے کورس کا آپ کو پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ we have started new topic اور اس ٹاپک کے اندر پھر اور چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں which are related with particular issue اور جو مین ٹاپک ہے وہ ہے making the best of emotions کیسے آپ اپنے ایموشنس کو اپنی بیٹر آؤٹ کمس کے لیے افیکٹولی یوز کر سکتے ہیں سو دیٹ از دا مین ایشو اور اس سلسلے میں ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی if you focus on your emotions then how it could be beneficial for you آج ہم بات کریں گے کہ if you use emotional intelligence while you are interacting with people when you are solving different problems اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں and you are being emotionally intelligent تو اس کے فوائد کیا ہے اب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سیکنڈ ماڈیول کا حصہ ہے which is basically related with emotional states and processes میں آپ کو بار بار کیوں ریمائنڈ کرواتی ہوں ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس کا کس کے ساتھ لنک ہے اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا پچھلا لنک نہ بھول جائیں اور کوئی بھی جو چیپٹر ہوتا ہے اس کو ایسے نہ سمجھیں کہ یہ ایک الگ سیکلوڈیڈ سے کوئی ایک ایشو ہے یا ایک ٹاپک ہے بلکہ اس کا لنک ہمیشہ یاد رکھیں کہ بیسیکلی ہم کیا چیز اسٹڈی کر رہے ہیں اور کیوں اسٹڈی کر رہے ہیں تو بات ہو رہی تھی پچھلے لیکچر کی بھی which was related with emotion focused coping تو پہلے اس کو ریویو کرتے ہیں اس کے بعد آج کے ٹاپک کی وچ از اموشنل انٹیلیجنس اس کی بات کریں گے in the previous lecture we discuss that extent belief that previously especially focusing on emotions was related with psychopathology and it was negatively associated with forms of psychopathology اور لوگ سمجھتے تھے کہ اگر آپ اس طریقے سے کوپ کریں گے کہ آپ اپنے ایموشنس پر کنسنٹریٹ کریں گے تو یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہوگا the current research on the other hand shows appropriately then it could in fact be beneficial for you and point out that emotion focused coping means that you are moving toward that thing which is creating anxiety in you اور جو نیگیٹو ایموشنس کریٹ کر رہی ہے اور ایز سچ اپنے نیگیٹو ایموشنس پر کنسنٹریٹ کرنا بھی انہیلدی نہیں ہے اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں moving toward something which is creating anxiety تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اوائڈ کرتے ہیں نیگیٹو اموشنس کو تو وہ بہتر نہیں ہے اس کے برعکس بہتر بات یہ ہے کہ you concentrate on your emotions اور جب آپ پر اسٹریسفل سچویشن آتی ہے تو you try to cope using that strategy she has also mentioned that there are two processes that are involved in focused coping one is emotional expression and the second is emotional processing emotional expression related with expression of your emotion whether they are negative or positive کیونکہ اس سے کتارس ہوتا ہے اور یہ بہت ساری سائکولوجیکل اسٹڈیز جو ہیں وہ ثابت کر چکی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ in that way you are able to understand your emotions کہ آپ اس وقت جو ہے وہ کون سے ایموشن سے گزر رہے ہیں whether they are good for you or not اور آپ پھر اگر آپ کے نیگیٹو ایموشنس ہیں تو just deal on them try to understand them اور اگر ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تو کیسے ہم اس کو اپنے پازیٹیو ایموشنز میں یا پازیٹیوٹی میں چینج کر سکتے ہیں then we also talk about number of research which have shown that if you are doing emotion focused coping then it would have a number of advantages اور یہ ثابت ہوا ہے کہ those patients who do emotion focused coping they perform better and these patients جن کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے they were having different problems for example infertility chronic pain اور also cancer patients were also involved in these researches اس کے علاوہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ایک پاکستانی ریسرچ کی بھی مثال دی تھی جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ لوگ جو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کو پرابلم کیا ہے and they ready to discuss their problem with their consultants with their other fellow patients تو they had greater performance on other indicators اس کا جو ساری ریسرچ جو ہے اس کا نچوڑ یہ تھا کہ جو پریویسلی سمجھا جاتا تھا کہ اگر آپ ایموشنس پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اسٹریسفل سچویشن میں کوپنگ جو ہے وہ ایموشنس کے سہارے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیٹ از نیگیٹو یہ بات اب کرنٹ ریسرچ کے ذریعے غلط ثابت ہو چکی ہے because the current research has shown that there are number of advantages while you are focusing on your emotions in an appropriate way. And we also discussed in the previous lecture that there is a different biology underlying emotion-focused coping. جب آپ اپنے ایموشنس پر فوکس کرتے ہیں تو اس وقت ایک دماغ کا خاص حصہ which is called amygdala is taking an important role اور وہ ہائیلی فنکشنل ہوتا ہے اس وقت اس کے برعکس جب آپ ایک اسٹریسفل سچویشن میں نہیں ہوتے اور نارمل تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت دوسرا پارٹ برین کا ایکٹیو ہوتا ہے that is called hippocampus اور ہم نے اس کی برین کی جو ہے وہ ڈائگرام میں ان دونوں پارٹس کو الگ الگ دیکھا بھی تھا so this was all about previous lecture آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں and this lecture is about emotional intelligence اب انٹیلیجنس کا نام ذکر تو آپ نے اپنے سائیکولوجی کے لیکچرز میں بہت سنا ہوگا اور اس کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا انٹیلیجنس تو ہمیں زندگی کے ہر کام کو کرنے میں درکار ہوتی ہے ریکوائرڈ ہوتی ہے whether we are studying doing some job ہر جگہ جو ہے وہ ہمیں اپنی انٹیلیجنس کو شو کرنا ہوتا ہے اس سے کام لینا ہوتا ہے اور انٹیلیجنس کیا ہے ایک اس کی بڑی ڈیفینیشن جو پاپولر ہے وہ یہ ہے کہ intelligence is what intelligence test measure اور اس پر بھی بہت سارے اعتراض ہوئے ہیں کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ تو اصل میں میئر ہی صحیح چیز نہیں کر رہے لیکن وہ ایک الگ ڈسکشن ہے بات ہو رہی ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی emotional intelligence is quite different from intelligence کیونکہ اس میں ایموشنز انوالو ہیں how we are able to deal with in our environment how we are able to deal with other human beings اور اس میں ہمارے ایموشنز جو ہیں وہ کیا پارٹ پلے کرتے ہیں بلکہ ایک ریسرچر نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے یہ انٹیلیجنس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے عام انٹیلیجنس جس کو ہم سمجھتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عام ہے اور یہ خاص ہے جنرل ٹرم میں جو انٹیلیجنس کا ورڈ یوز ہوتا ہے اس کی نسبت اموشنل انٹیلیجنس کو گول مین زیادہ ویلو دیتا ہے so let's look at the slide in his book emotional intelligence why it can matter more than I Q Goleman 1995 آؤٹینٹی فائیوشنل intelligence is much more important because this tells us how to deal with our environment and how to deal with other people while we are interacting with them. اور یہ آپ کو زندگی میں سکسفل ہونے میں انفیکٹ زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے انٹیلیجنس کی نسبت اور ڈیفینیشن دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بارے میں مزید بات کریں گے Bar On pointed out in 1997 and then repeated the same definition definition thousand that emotional intelligence is an array of non cognitive capabilities competencies and skills that help us deal with the demand of the environment they are non cognitive abilities and capabilities thinking کے ساتھ تعلق نہیں ایموشنس کے ساتھ تعلق ہے ہماری سوشل انٹریکشن کے ساتھ تعلق ہے and this is in relation to our affectivity of dealing with our environment ایک اور ڈیفینیشن دیکھتے ہیں which has been point out by Goleman پہلے تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ Goleman has actually stated that it is much more important than intelligence emotional intelligence is the capacity for recognizing our own feelings and those of others motivating ourselves and for managing emotion well in ourselves and in our relationships اور یہ کافی ایک براڈ ڈیفینیشن ہے جس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ we are able to understand our emotions لیکن صرف یہ نہیں بلکہ دوسرے لوگوں میں جن کے ساتھ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں ان کے ایموشنس کو بھی انڈرسٹینڈ ہم اچھے انداز سے کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ایموشنلی انٹیلیجنٹ اور اس کے بعد جب لوگوں کے ساتھ تعلقات نبھانے پڑتے ہیں then we are more successful if we are emotionally intelligent تو اب دیکھیے کہ زندگی کے سارے جو آ, انسان کے بہت سارے فیکٹرس ہوتے ہیں یا زندگی کے بہت ساری اس کے حصے ہوتے ہیں اس میں سے لوگوں کے ساتھ ہی ڈیل کرنا پڑتا ہے ہماری لائف کا کتنا حصہ ہے جو کہ لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے اور کتنا حصہ ہم تنہا گزارتے ہیں اور جب ہم تنہا گزارتے ہیں اس میں سے بہت سا حصہ جو ہے وہ تو سونے کے لیے ہوتا ہے اور باقی جب ہم کام کرتے ہیں اسٹڈی کرتے ہیں اس کے علاوہ اپنے پرابلمس شیئر کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو جب اموشنل انٹیلیجنس جو ہے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں اتنی امپورٹینٹ ہے تو we should consider the importance اور اس کے بعد یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو انکلکیٹ کر سکیں اپنے آپ میں اور اسی طرح سے کچھ ایسی اسٹریٹجیز ڈیولپ کی جائیں so that people could become and could learn to become emotionally intelligent. تو ایک سوال یہاں یہ بھی ابھرتا ہے کہ کیا اموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ سیکھی جا سکتی ہے کیونکہ لوگوں کی صلاحیتیں تو ڈفرنٹ ہوتی ہیں لوگوں کے پرسنالٹی فیکٹرز ڈفرنٹ ہوتے ہیں people are different in their personality traits and different personality traits are associated with being emotionally intelligent یہ سوال جو ہے وہ ہم لیکچر کے آخر میں اٹھائیں گے let's now talk about a brief history of emotional intelligence کہاں سے اس کے کام کا آغاز ہوا تھا ہمیشہ سے تو لوگ اموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے اٹس ریلیٹیولی نیو ایریا تو اس کے اوپر ریسرچ کا آغاز کب ہوا کام کا آغاز کب ہوا یہ دیکھتے ہیں ان 1960 سکسٹی ماڈر suggested that emotion was in fact a high order of intelligence basically psychologist نہیں تھا but he found out through his interaction with other people and through research that it is a higher order of intelligence یعنی اس کا پردہ دوسری انٹیلیجنس پر بھاری ہے کیونکہ یہ لائف کے بہت سارے شعبوں میں ہماری ہیلپ کرتی and then Salovey and Mayer in 1990 repeated that work and they said that adapting to life circumstances required cognitive abilities and emotional skills that guide our behavior کہ صرف آپ کو کوگنیٹو ابلیٹیز نہیں چاہیے اموشنل بھی چاہیے ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو ان کے اموشن کو کیسے سمجھنا ہے ایک مثال لیتے ہیں یہاں پر اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں and you do not understand what kind of emotional experience that person is going through at that moment اور اس پر کیا گزر رہی ہے فرض کریں وہ اپنی کسی پرابلم کی بات کر رہا ہے یا وہ بہت خوش ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے اگر آپ اس کے ایموشنل ایکسپریشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے تو آپ ریسپونسو کیسے ہوں گے یا جو چیز آپ اس کو کہہ رہے ہیں اس کی بات کے جواب میں وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں اسی طرح آپ کے اپنے ایموشنس ہیں they can become very complex at time تو آپ ان کو کیسے مینج کریں گے کیسے ڈیل کریں گے اور some time you are not able to understand your emotions تو زیادہ پرابلم اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ اپنے ہی ایموشنس انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کیونکہ باقی باتیں تو اس کے بعد آتی اب یہ تو تھی تھوڑی سی ہسٹری اس کی کہ اس پر کام کا آغاز جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ مورر نے پہلی دفعہ اس کو ایکسپلین کیا اور ایسا نہیں ہے کہ اس کو پراپرلی ایکسپلین کرنے سے پہلے کبھی ایموشنل انٹیلیجنس کا ذکر ہی نہیں آیا تھا اس کا other it was discussed in other forms as such اس پہ بہت زیادہ ریسرچ جو ہے وہ نہیں شروع ہوئی تھی ریسرچ تو ریسنٹ ہے لیکن uh, اس پر کام مختلف اینگل سے جو ہے وہ مختلف ادوار میں جاری رہا ہے آج کل تو اس کی پاپولیرٹی کا یہ عالم ہے کہ یہ آرگنائزیشنل سائیکولوجی میں اس کا بہت ذکر ہوتا ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے اور اس کو ایکچولی کوشش کی جاتی ہے کہ جو مینیجرس ہیں وہ ایسے لیے جائیں ہو آر ایموشنلی انٹیلیجنٹ اور یہ دیکھا گیا ہے انڈسٹریل آرگنائزیشنل ریسرچ میں کہ those people who are working as managers اور ایسے تمام پروفیشن جن میں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا پڑتا ہے a person who is highly intelligent otherwise may not be very successful in his or her job if he is not emotionally intelligent یعنی اموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ جاب میں کیسے آپ کی ہیلپ کرتی ہے کیونکہ ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے لیکن لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں نہ تو وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا ہے نہ ان کو سمجھ سکتا ہے تو لوگوں کو اس انٹیلیجنس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لوگوں کو فائدہ تب ہوگا when that person is able to understand them اور would be able to create rapport with with while he is interacting them اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے اس کی کیا کیا ٹائپس ہیں یا اس کے کون سے ایسپیکٹس ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے model of emotional intelligence has been provided by and Mayer in 1990 اور اب تک اس پر بہت کام ہو رہا ہے یہ ماڈل کیا کہتا ہے there are four aspects or branches of emotional intelligence the first one is perceiving emotion اب یہ جو برانچیز میں نے کہی ہیں یا ایسپیکٹس کہے ہیں یہ فور برانچز ہیں یا فور ایسپیکٹس ہیں اور ان کو میئر کرنے کے لیے پھر آگے سے ان کی فور فور ٹائپس بنائی گئی یعنی there are sixteen that are required to become emotionally intelligent اب سکسٹین اسکلس تمام کی تمام جہاں پر ہم ڈسکس کریں وہ تو پاسبل نہیں ہے لیکن میں ایک ایک کیٹیگوری کی وضاحت کرتی ہوں آپ کو so that you would be able to understand کہ اس کے اندر جو باقی چار اسکلس ہیں وہ کون سی ہیں so the first one is perceiving emotions آپ ایموشنس کو پرسیو کر سکتے ہیں دوسری ہے using emotions to facilitate thought the third one is understanding emotions and the fourth one is managing emotions سب سے پہلے پہلی برانچ کو ڈسکس کرتے ہیں you are able to perceive emotion سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرسیو کہاں کرنا ہے so it is related with yourself and those people with whom you are talking communicating interacting آپ اپنے ایموشنس کو ریکوگناز کر سکتے ہیں اور آپ جس کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس کے ایموشنس کو بھی ریکوگناز کرنے کی ابلٹی آپ میں ہونی چاہیے then you will be able to perceive emotion کیونکہ اب اگر آپ اپنے ایموشنس کو سمجھ جاتے ہیں اور سیلف سینٹرڈ ہیں اور اسی پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں لیکن دوسروں کے اموشنس نہیں سمجھ سکتے تو پھر تو آپ کی کمیونیکیشن بہتر نہیں ہو سکتی ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں اور تھوڑی سی ملتی جلتی بات میں نے پہلے بھی کی ہے آپ کے ساتھ وہ کیا ہے کہ when you are perceiving emotions in other people تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ لوگ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے جو نان وربل ایکسپریشنس ہیں they are constant with what the person is seeing اب آپ کی کوئی فرینڈ ہے اور وہ بات کر رہی ہے کسی ایکسپیرئنس کے بارے میں اور اس ایکسپیرئنس کے بارے میں بات کرتے بظاہر وہ ہنس بھی رہی ہے لیکن آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اس کے چہرے پہ ایکسپریشن اور ہیں اور ساتھ اور باقی جو ہے وہ بھی کیوز آپ کو ملتے ہیں جیسے آواز میں بھی تھوڑی سی پرابلم آ گئی اور ساتھ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کہہ کچھ رہی ہے لیکن یہ کس انداز سے کہہ رہی ہے so you you are able to understand that person in proper way and can ask question کہ اب لگتا ہے آپ کو اس بات سے خوشی نہیں ہوئی یا آپ لگتا ہے کہ کچھ اپسٹ ہیں اس سے کیا ہوگا کہ دوسرا شخص جو ہے will have that feeling that you are understanding that person similarly if you are able to understand your emotions تو پھر تو آپ اپنے آپ کو سمجھ کر ہی اپنے اپنی زندگی کا لاہے عمل جو ہے وہ متعین کرنا ہوتا ہے اور اپنے ریلیشن شپس ڈٹرمن کرنے ہوتے ہیں آپ کسی کو ناپسند کرتے ہیں کسی کو پسند کرتے ہیں کسی کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں گھٹانا چاہتے ہیں this all depends on your understanding of perception of emotions دوسری بات کیا ہے and that is using emotions to facilitate thought اب اس کے بعد جو آپ سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ بھائی یہ چیز جو ہے یہ ایموشنس میں نے دیکھے اور اس کے بعد اب مجھے کیا کرنا چاہیے اب آپ نے کوئی ایکشن لینا ہے سوچنا ہے کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو پھر that also depend on your understanding of emotion جیسے کہ اگر آپ کسی سہیلی کے ساتھ بات کرتے ہیں اس کے اموشنس سمجھتے ہیں پرسیو کرتے ہیں اپنے ایموشنس سمجھتے ہیں اس کے ساتھ انٹریکشن کے نتیجے میں then you are able to decide whether you want to prolong that friendship or not کیا یہ شخص جو ہے وہ آپ کو پرابلمس دیتا ہے جب بھی ملتا ہے آپ انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں because you are able to understand your emotion تو then it will lead to other cognitive thoughts اور دا موڈ آف ایکشن جو آپ فیوچر میں اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو فیسلٹیٹ کرتا ہے کہ what kind of activity you will be involved یا آپ کیا کریں گے لائف میں اب آپ کے اموشن آپ کو فیسلٹیٹ بھی کرتے ہیں کون سی سچویشن جو ہے اب آپ کے لیے بہتر ہے دا تھرڈ برانچ اور third aspect is understanding emotions understanding کیا ہے اور کیسے یہ پرسیونگ سے فرق ہے وہاں پہ میں نے انڈرسٹینڈنگ کا لفظ بھی بولا تھا جب میں بات کر رہی تھی لیکن اگر صحیح معنوں میں دیکھیں تو انڈرسٹینڈ اور پرسیو میں فرق ہے پرسیونگ میں you know what are the emotions understanding میں آپ پوری طرح ریلیشن شپ دیکھ لیتے ہیں what is causing emotions what is the link between different conflicting emotion love اور ہیٹ بے وقت موجود ہے اب کیا کروں تو جو کمپلیکسٹی ہے آپ کو ایموشنس کی اس کے بارے میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کا تعلق ہے اس پوائنٹ سے جیسے آپ کانسیکوینس دیکھ لیتے ہیں آپ کا ایک فرینڈ کہتا ہے کہ مجھے فلاں میرا کالیگ تنگ کر رہا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ میں اس کی شکایت لگاؤں ٹیچر کے پاس یا فلاں اسٹوڈینٹ تنگ کر رہا ہے اگر ٹیچر ہے کا ریلیشن شپ ہے تو کہ میں بہت اس سے تنگ آیا ہوا ہوں اور اب میں اس کی شکایت لگانے لگا ہوں اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بات جینوئن نہیں ہے یہ کسی جیلسی کی وجہ سے کہہ رہا ہے اور مجھے اس کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہیے اور وہ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ کٹھے مل کے خط لکھتے ہیں اس کے خلاف اور انونیمس لیٹر لکھ دیتے ہیں سو دیٹ اس کو بدنام کیا جا سکے تو آپ کو لگتا ہے اس کے کانسیکوینس جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے آپ گلٹی فیل کریں گے اس بچے کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ no I am not going to involve my get myself involve in this matter تو اس طریقے سے when you are able to understand the complexity of consequence of emotional reaction تو پھر آپ ایک بہتر طریقے سے اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں اور یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے the fourth aspect is managing emotions کس صورتحال میں کیا کرنا ہے whether you will detach yourself from an emotion whether you will prolong an emotion or not بعض ایموشنس ہمیں تکلیف دیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ شخص مجھے ملتا ہے تو ہمیشہ نیگیٹوٹی کریٹ ہوتی ہے تو میں اس ایموشن سے ڈیٹیچ ہونے کے لیے اسی کو چھوڑ دوں پرولونگ کرنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایموشن ہے یہ جیسے کہ اینزائٹی ان ایگزامیشن آپ کو لگتا ہے پچھلی دفعہ میں بہت اینشیس تھا تو میرے اچھے ریزلٹ آئے اس دفعہ میں نے پرواہ نہیں کی اور میں نے سوچا کہ ذرا میں نے جو لفظ آج کل اسٹوڈینٹ بہت بولتے ہیں کہ چل میں اگزام دے دینا ہے تو اس کا تو مجھے نقصان ہوا ہے میں پچھلی دفعہ پریشان تھا لیکن اس کے کانسیکوینس اچھے تھے so you can manage your emotions آپ کہتے ہیں بھی تھوڑی بہت اینزائٹی جو ہے وہ رہنی چاہیے ایگزام میں because it is related with productivity so you can manage you can detach your در اور you can prolong your emotions whatever feedback you are getting from them اگلا کوشچن یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ there are different aspects of emotions تو آپ ان کو میئر کیسے کریں گے not many instruments have been available to measure emotions کیونکہ یہ ایک ریلیٹیولی نیا ایریا ہے اس پر کام کچھ سال پہلے شروع ہوا اور بہت زیادہ میئرز نہیں ہیں لیکن کچھ اچھے میئرز ابھی بھی اویلیبل ہیں one of them is Q I use for assessment of emotional intelligence and was developed by 1997 اب آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بارون کی ایک لیکچر uh, کے شروع میں نان کوگنیٹو کیپبلٹیز کی بات کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا اس میئر میں یہ پرابلم ہے کہ اٹ ہیز جس کی وجہ سے اوور لیپ کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا سائیکولوجیکل ایلیمنٹس کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے اور یہ پوری طرح سیگریگیٹ نہیں کر پا رہا یہ میئر ایموشنل انٹیلیجنس کو اس کے برعکس جو دوسرا میئر ہے وہ زیادہ پاپولر ہے and that is Mayer Salovey Caruso E I test E e I آپ کو پتا ہے ایموشنل انٹیلیجنس ٹیسٹ اب یہ Mayer Salovey Caruso E I test جو ہے that was in fact developed by these three people اسی لیے اس کا اتنا لمبا نام ہے and that was developed in year اب ہماری جو باقی ڈسکشن ہے وہ کچھ سلائڈس تک اسی ٹیسٹ کے بارے میں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میئر اور سیلوی نے ایک یہ بات بھی کی تھی کہ اموشنل ایسپیکٹس جو ہیں وہ انٹیلیجنس کے چار ہوتے ہیں اب یہ انہی کو چار ایسپیکٹس کو میئر کرتا ہے یہ والا پرٹیکولر ٹیسٹ کون سے ایلیمنٹس ہیں یا کون سے ایسپیکٹس ہیں یاد کرنے کی کوشش کریں ابھی ایک سلائڈ سے پہلے میں نے ان کا ذکر کیا تھا اور اس کے اوپر تھورو ڈسکشن بھی ہوئی ہے the first one is perceiving emotions the second one is using emotions to facilitate thinking and the third one was understanding emotions and the final one was managing emotions تو یہ جو چار ایسپیکٹس ہیں انہی کو اس ٹیسٹ میں میئر کیا جا رہا ہے تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ چاروں ایسپیکٹس کو آپ کیسے میئر کرتے ہیں پہلا ایسپیکٹ پرسیونگ ایموشنس اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اس کو کیسے ڈیفائن کیا تھا that you are able to perceive not only your emotions but other people's emotions also اور آپ کو ایک سلائڈ دکھا رہی ہوں یہ Mayer Salovey Caruso E I test کی پہلی برانچ آئیڈینٹیفائنگ ایموشنس یا پرسیونگ ایموشنس کو میئر کرنے کے لیے ہے آپ کو اس میں ڈفرینٹ فیسز دکھائے جاتے ہیں اس ٹیسٹ میں اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون سا ایموشن جو ہے آپ کو اس میں فری ڈومیننٹ لگ رہا ہے اور آپ آپ دیکھ رہے ہیں اس سلائڈ پر کہ ایک لکٹ اسکیل ہے for two emotions for example a person is not happy or extremely happy اور اسی طریقے سے یہ جو ہے اور کوئی فوٹو دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے کیا خوف میں مبتلا ہے that that person person is is hostile angry اور واٹ ایور تو ڈفرینٹ اموشنل اسٹیٹس میں آپ کو ڈفرینٹ فوٹوگرافس دکھائی جائیں گی اور لکٹ اسکیل پر آپ کو کہا جائے گا کہ آپ بتائیے کہ اس وقت پری ڈومیننٹ اموشن جو ہے وہ کتنا ہے اب بظاہر یہ بات آسان لگتی ہے کہ جی میں تو آرام سے بتا سکتا ہوں یا بتا سکتی ہوں کہ یہ لڑکی جو ہے وہ اسمائل کر رہی تھی اس پکچر میں تو شی از ہیپی لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈگری آف ہیپینس کتنی ہے because the range of scale is from one to five تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو مختلف پکچرس ہیں اس میں زیادہ ہیپینس اور اس کے بعد کا جو لیول ہے کیا آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ نہیں تو اب آپ یہ بڑی باریکی سے دیکھنا ہوتا ہے اور یہ یہ بتاتا ہے کہ پھر جب آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو کس طرح سے آپ ان کے ایموشنس کو پرسیو کر سکتے ہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ایک اور بات بتاتی جاؤں کہ اس ٹیسٹ کے ایٹ سب سیکشنس ہیں اور it has more than hundred items اور وہ پھر تمام کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ بتاتا ہے کہ آپ ایموشنل انٹیلیجنس کے کون کون سے ایسپیکٹ جو ہیں اس میں آپ کا زیادہ اسکور ہے کس میں کم ہے اور کون سا ایریا ہے جس میں فردر کام کی ضرورت ہے اب ایک اور مثال دکھاتی ہوں آپ کو یہ کچھ پکچرس دکھائی گئی ہیں لینڈسکیپس ہوتی ہیں اور لینڈسکیپس جو ہے ان کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لینڈسکیپس آپ دیکھتے ہیں کوئی سینری آپ کو دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ ڈسکرائب کریں تو اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ آپ کس طرح سے ایک چیز کو بیان کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کیسے اپنے ایموشنس جو ہیں ان کو فٹ کرتے ہیں کیسے آپ ایموشنل ٹرمز میں ایک چیز جو ہے اس کو ڈیفائن کریں گے ڈسکرائب کریں گے اب یہ تو تھا پہلا ایسپیکٹ یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ ایک شخص جو ہے وہ کتنا اموشنلی انٹیلیجنٹ ہے اب دوسرا ایسپیکٹ کیا تھا فیسلٹیشن ٹو تھنکنگ کہ کیسے آپ کے جو ریکوگنیشن آف ایموشنس ہے یہ فیسلٹیٹ کرتی ہے آپ کے تھاٹ پروسیس کو آپ کو دوبارہ ایک سلائڈ دکھاتی ہوں ایک کوشچن پوچھا جا سکتا ہے جیسے کہ what mood or mood might be helpful to feel when meeting in laws for the very first time یہ کوشچن کیا ہے کہ آپ کون سا موڈ بہتر ہوگا جب آپ اپنے ان لوز سے پہلی دفعہ ملے خیر ہمارے ہاں تو ان لوز تب بنتے ہیں جب شادی ہو جاتی ہے جنرلی اور شادی سے پہلے بھی خیر ان لوز لوگ کہنے ہی لگتے ہیں ان کو uh, مختلف کلچرز میں اس کا مختلف طریقے سے اظہار ہوگا ان لاز کے ملنے کے وقت آپ سے ایکسپیکٹیشن ڈفرینٹ ہوگی اس لیے اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ایک ٹیسٹ ہے یہ ویسٹ میں بنا اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے اس کے اعتبار سے ہوگی جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ ان لاز سے ملتے وقت زیادہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ لڑکیوں کو خاص طور پہ بہت زیادہ وارم ہونا چاہیے ہمبل ہونا چاہیے ان کی ہر بات جو ہے وہ تقریباً مان ہی لینی چاہیے اور جو وہ کہیں اس کی ہاں ہامے لانا چاہیے لڑکوں سے اتنا زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا باہر کے ملکوں میں اور ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہیں تو اس کی اسکورنگ جو ہے can be different from culture to culture اب بات یہ ہو رہی کہ اگر اس طرح کا کوشچن ہے اور پرپز اس کا کیا ہے کہ if you are able to identify other people's emotions تو پھر آپ کا تھنکنگ لیول کیا ہوگا اور آپ کیا کریں گے اور تھنکنگ کے ساتھ ایموشنس اگین وابستہ ہیں جیسے کہ ناٹ یوزفل ایموشنس جو ہیں اس وقت کون سے ہیں اور یوزفل اموشنس کون سے ہیں جیسے ٹینشن سرپرائز جو آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے نان فیلنگ ورڈ میں ڈسکرائب کرنا ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو کون سا اموشن جو ہے وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا the third aspect of this Mayer is understanding emotion جب مختلف قسم کی صورتحال ہوتی ہیں کمپلیکس اموشنس ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کو کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کو بھی ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں اور یہ ایک آئٹم ہے اس ٹیسٹ کی مثال کیا ہے Tom felt anxious and became when he thought about all the work he needed to do when he supervisor brought him an additional project he felt filling the blanks کا سائن آ گیا اور سلیکٹ دا بیسٹ چوائس اب آپ نے یہاں پہ ورڈ فٹ کرنا ہے اور ورڈز آپ کو پرووائڈ کیے گئے ہیں کون سے ہیں اوور ویلڈ اگر ایک شخص پہلے کام سے پریشان ہے ایڈیشنل پروجیکٹ آ جائے تو اس کی کیا فیلنگ ہوگی کیا آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں یہ ڈپریسڈ ہوگا اشیمڈ ہوگا سیلف کانشیس ہوگا جٹری ہوگا جٹری جب بندہ تھوڑا نروس ہوتا ہے نوئڈ ہوتا ہے اب پرپز کیا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر مختلف قسم کی سچویشن ہوں کیونکہ آئٹم ایک نہیں ہے ایک چیز میئر کرنے کے لیے اگر مختلف قسم کی سچویشن ہوں تو ایک شخص ایک پرٹیکولر سینیرو میں کیا فیل کرتا ہے اور آپ نے اپروپریٹ وہاں اموشنل پرووائڈ کرنا ہے اب if you are not able to provide appropriate word over there اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اموشنس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اور اس ایریا کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے when you are interacting communicating with other people the fourth aspect of emotional intelligence is managing emotions وید پرٹیک کر لیتے ہیں اور وہ بھی آپ کے لیے اچھا نہیں ہے بیکٹ would have other long term consequence of anxiety etcetera poor relationship with other people اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو بالکل کنٹرول نہیں کر سکتے پھر ویسے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جی یہ تو عجیب قسم کا شخص ہے یا آپ کا جو بہیویئر ہے وہ لوگوں کو ایکسینٹرک سا لگتا ہے تو it's really a balancing act balance کرنا ہوتا ہے when we are seeing that you have to manage your emotion اب اس میں کیا مثال دی جا سکتی ہے let see that Debbie just came back from vacation she was feeling peaceful and content how well would each action preserve her mood اب کون سے ہیں وہ یہاں بتائے گئے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پیسفل اور کانٹینٹ فیل کر رہی ہے جب وہ ویکیشن سے آئی ہے اب اس نے وہی موڈ برقرار رکھنا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اب یہ جو نام آپ کو انگریزی میں نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مثالیں جو ہیں وہ اس ٹیسٹ میں سے لی گئی ہیں میری اپنی مثالیں نہیں ہیں اسی لیے آپ کو کوئی پاکستانی نام نظر نہیں آ رہا اب کون کون سے ایکشنز ہو سکتے ہیں جو ڈیبی اختیار کر سکتی ہے she she started to to make a list of things at home that needed do اب کیا کرنا ہے تو اس نے ایک لسٹ بنانی شروع کر دی جو اس نے آئندہ کرنی دوسری بات she begin thinking about where and when she would go on her next vacation اگلی دفعہ چھٹیوں میں کہاں جانا چاہیے یہ سوچنا شروع کر دیا تیسری بات یا تیسرا ایکشن کیا ہو سکتا ہے she decided it was best to ignore the feeling since it wouldn't last anyway تو اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو یا جو بھی شخص یہ میئر فل کر رہا ہوگا اس نے کیا کرنا ہے کہ ایک ریٹنگ اسکیل پر جو رینج اس کی یہ ہے کہ not appropriate to very appropriate تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ایکشن جو ہے وہ اپروپریٹ ہے scenario and which is inappropriate اب یہ تو تھا ایک انٹروڈکشن uh, کہ کیسے ہم میئر کر سکتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کو اور چونکہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت سارے کمپونیٹ سے مل کر بنتی ہے یعنی آپ دوسروں کے ایموشنس کو کیسے پرسیو کرتے ہیں ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنے ایموشنس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک ٹو وے ٹریفک ہے آپ دوسرے شخص کے ایموشنس کو سمجھ رہے ہیں اپنے کا پتا نہیں ہے یا اپنے سمجھ رہے ہیں you are so self centered کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ دوسرا شخص جو ہے اس کی کیا کیفیت ہے آپ سے بات کرتے ہوئے آپ کی کوئی بات اس کو ہرٹ کر رہی ہے اور آپ کو پتا ہی نہیں چل رہا اور you are caring on on the same issue and on the same topic تو پھر کیا ہوگا پھر وہ شخص آپ کو اوائڈ کرے گا اور آپ کا انٹریکشن اس کے ساتھ صحیح نہیں رہے گا فیوچر میں تو پہلی بات یہ ہے کہ you are able to identify emotion دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ اس ایموشن سے جو آپ کا ایکشن ہے یا تھاٹ پروسیس ہے وہ فیسلٹیٹ کریں گے اور کمپلیکسٹی آف ایموشنس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد فائنل اسٹیج ہے کہ کیسے آپ مینج کر سکتے ہیں ایموشنس کو تو یہ جو چاروں ایسپیکٹ میں نے ڈسکس کیے ہیں یہ ایسپیکٹس ہیں یا امپورٹینٹ پارٹس ہیں اموشنل انٹیلیجنس کے اسی لیے ان تمام پارٹس کی میئرمنٹ کی جاتی ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا یہ دیکھا جاتا ہے کون سا شخص جو ہے وہ کن پرٹیکولر ایریاز میں ویک ہے اور کہاں پر اس کی اسٹرینتھ ہے ایک کوشچن اور میں نے آپ سے کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ بھائی یہ بات ہم بعد میں کریں گے کہ کیا ایموشنل انٹیلیجنس سیکھی جا سکتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ sociability is a personality trait some people are more social and they are not very comfort of other people کچھ لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو کافی حد تک آپ کی فری ڈسپوزڈ ہیں آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس ہیں وچ آر ریلیٹیولی اسٹیبل تو پھر آپ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے جو انہیں چیزوں سے مل کر بنتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں کیسے ان کو سمجھتے ہیں پھر اس کو کیسے آپ کیا ٹیچ کر سکتے ہیں یا نہیں دیٹ از دا کوشچن بہت ساری اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ ایز سچ اموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ ٹیچ نہیں کی جا سکتی یہ تو ایک اسکل ہے یہ ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہے جو لوگوں میں پایا جاتا ہے لیکن اس کیپبلٹی کو بڑھایا ضرور جا سکتا ہے ود پراپر کوچنگ اور پراپر کوچنگ جو ہے اس کے پھر بہت سارے ایسپیکٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں بہت سارے ٹیچنگ کے پروگرام جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں ڈیولپ ہوئے ہیں پروگرامس کوئی around three hundred programs have been developed for teaching emotional intelligence so Salovey at point out in to that more than three hundred program developers initiated the teaching of emotional intelligence اور یہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس جو ہیں اس پر روشنی ڈالتے ہیں وہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس کیا ہیں جیسا کہ ایموشنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اگر آپ کی بہت زیادہ ٹریننگ کی جائے آپ کو بہت زیادہ تصویریں دکھائی جائیں اور کہا جائے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں جیسا کہ ابھی مثال میں دیکھا کہ یہ لڑکی لڑکا سبجیکٹ جو ہے وہ کون سا ایموشن اس وقت کون سا ایموشن ایکسپیرئنس کر رہا ہے تو آپ کی ٹریننگ ہو جائے گی اور آپ کو ضرور فائدہ ہوگا جب لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں گے یہ سمجھنے میں کہ کون سا اس وقت اس شخص پر غالب ہے اسی طرح جب آپ کو یہ کہا جائے کہ ڈفرینٹ پکچرز کو ڈسکرائب کریں تو آپ میں یہ کیپیبلٹی پیدا ہوگی کہ آپ ڈفرینٹ اموشن اور فیلنگ ورڈ جو ہیں وہ یوز کر سکیں اور باقی ایسپیکٹ کو دیکھیے اگر آپ کو ڈفرینٹ ٹاسک کروائے جائیں how to solve problem when you are interact with people کیسے جب لوگوں میں کانفلکٹ ہوتا ہے تو پھر پرابلم سالوگ کیسے کرنی چاہیے ایموشنس کو ریکوگنائز کیسے کرنا چاہیے پرابلم سالوگ کیسے کرنی چاہیے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کس چیز کا دھیان کرنا چاہیے ایموشنس کریٹ کیسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑے بڑے کیوز کون سے وابستہ ہیں تو ٹیچنگ پروگرامس جو ہیں they target these aspects as such they all agree کہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے that is a stable part of personality جس طرح سے پیپل آر مور اور لیس انٹیلیجنس سارے ایک جیسی انٹیلیجنس کے مالک نہیں ہوتے اسی طرح people are different as far as emotional intelligence is concern so research shows that people of all ages can be emotional intelligence to and reach their daily life اور research has concentrated on people of all ages ranging from children to adolescence to adults and then to older people ایک اور امپورٹنٹ کوشچن گو اس پہ تو کافی دیر سے میں بات کر رہی ہوں کہ اموشنل انٹیلیجنس کیوں ضروری ہے what are the positive outcomes of being emotionally intelligent تو اب اس کے بارے میں کچھ اور مزید بات کرتے ہیں in conducted research thousand four and they found out relationship between self reported emotional intelligence and social behaviour college students اور یہ دیکھا گیا کہ the student were better in their interpersonal who were having greater emotional intelligence جن میں زیادہ اموشنل انٹیلیجنس پائی جاتی تھی according to some Mayer they were better in their interpersonal ship ایک اور research which was again conducted by Lopez and his colleagues 2005 five strength of emotional regulation skills were associated positively with interpersonal sensitivity pro social tendencies and positive peer nomination آپ اپنے پیئرس کو نامینیٹ کرتے ہیں کن کاموں کے لیے whether they are appropriate for form or not and those people who were emotionally ویروشنلی دے ور مور الٹرسٹک تو یہ پازیٹیو ایسوسیشن جو ہیں وہ پائی گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں تو آپ میں کچھ خاص قسم کے ٹریٹس پائے جاتے ہیں you are more social you are more positive you are more pro social in your behaviour ایک اور کوشچن یہ ہے کہ ہو از اموشنلی انٹیلیجنٹ یہ پچھلی بات سے ہی لنک ہے کیا کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں اور Jack Mayer has raised this question that who is emotionally intelligent and does it matter to be emotionally intelligent تو پہلی والی بات کرتے ہیں کہ ہو از اموشنلی انٹیلیجنٹ اور اس کے بعد یہ بات کریں گے کہ ڈز اٹ ریئلی میٹر کہ آپ اموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ description of the high emotional intelligent individual has been shown in different research اور وہ ساروں کا کانسینس یہ ہے کہ people who are emotionally intelligent they are able to manage their emotions in a better way they are helpful to other people they are more agreeable and they are more social تو آپ یہ دیکھیے کہ سارے کے سارے پوزیٹو پرسنالٹی ٹریٹس جو ہیں وہ وابستہ ہیں اموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ اور صرف پازیٹیو پرسنالٹی ٹریٹس نہیں other pro social traits also ایک اور سوال ابھرتا ہے کہ پھر جو اموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان میں کون سی چیزیں کم پائی جاتی ہیں اور again that is very positive کہ they are less abusive they are less hostile and they involve themselves in less destructive activities جیسے کہ ڈرگ ابیوز وغیرہ ہے تو آپ یہ دیکھیے اموشنل انٹیلیجنس جو ہے اس کا لنک کتنا پوزیٹو کمس کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے اور صرف پوزیٹو کمس کے ساتھ نہیں نظر آتا ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ if you you are emotional intelligent تو perhaps that capacity of will provide a buffer against negative emotions اور نیگیٹو ایکسپیرئنس اور بہیویئر جیسے کہ اگر آپ اموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں you are able to understand کہ اگر میں نے یہ اسٹیپ اٹھا لیا میں نے let see I am anxious اور تو میں لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ مل کے الکوہل کیوں نہ پینے شروع کر دوں یہ میرے دوست بھی ایک ڈرگ یوز کر رہے ہیں تو I am able to process my my my needs motivation in better way اور اس کے مطابق پھر میری پرفارمنس یا بہیویئر ہوگا دوسرا کوشچن جو میئر نے ریز کیا تھا وہ یہ تھا کہ is it really important to be emotionally intelligent اور اس کے جواب وہ خود ہی پرووائڈ کرتا ہے پہلا جواب یہ ہے کہ intelligence can create but world but it would be a place without intelligence intelligence کا نتیجہ تو پوری ٹیکنالوجی ہے تمام جو ہمیں سائنٹیفک ریولیوشن نظر آتا ہے دنیا میں یہ تو انٹیلیجنس ہی کا نتیجہ ہے اور تمام جو لگژریز ہیں دنیا میں جن کو ہم انجوائے کر رہے ہیں they are the by product of intelligence لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ساری فیسلٹیز ہیں لگژریز ہیں اور لوگ آپس میں لڑتے بھیڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ایک دوسرے کی اموشنس کا احترام نہیں کرتے بیکاز وہ ان کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے تو اس کی ریسپیکٹ کیسے کریں گے تو پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری لگژریز ہیں لیکن پیس نہیں ہے تو تب بھی کیا فائدہ so it is very important that to have healthy relationship with the people you are interacting with it is important that you exhibit appropriate level انٹیلی بات کیا ہے کہ آپ اپنے ڈیمیج ڈیز کو جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں آپ اچھی طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ it helps in establishing emotionally positive social relationship اس کے بارے میں تو پہلے بھی کافی بات کر چکی ہوں اس لیے اس کو فردر الیبریٹ اب نہیں کرتی so this was all about today lecture آج کا ٹاپک تھا اموشنل انٹیلیجنس اور اموشنل انٹیلیجنس پہ ریسرچ جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے شروع ہوئی ہے اور اسپیشلی آرگنائزیشنل سیکٹر میں یہ بڑا دیکھا جاتا ہے کہ ایسے لوگ رکھے جائیں جو کہ صرف انٹیلیجنٹ نہ ہو بلکہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو کیونکہ مینیجرس کو for example has to deal with other people اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ خاص خاص پروفیشنس کے لیے بہت ضروری ہے جیسے کہ کاؤنسلر جو ہے he should be emotionally intelligent ایک مینیجر جو ہے اور اسپیشلی کسٹمر سروس پہ جو شخص ہوتے ہیں مختلف آرگنائزیشن میں بینکس میں if they are not emotionally intelligent تو پھر ان کا کسٹمر اپسٹ ہے ان کا کسٹمر جو ہے وہ کسی کانفلکٹ کا شکار ہے نروس ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو how you will be able to جج that so there are many profession where emotional intelligence is required اور اس کی بجائے اگر ایک کام ایسا ہے جو کہ آپ نے تنہائی میں کرنا ہے کلیریکل ورک ہے اس میں بہت زیادہ اموشنل انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کو بہت ہیلدیلی اور پوزیٹیولی یوز کر سکتے ہیں for finding appropriate people for appropriate job اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اموشنل انٹیلیجنس کے کون کون سے پرومینٹ ایسپیکٹس ہیں and we in this reference four aspects of intelligence جن کو برانچز بھی کہہ سکتے ہیں پہلا کیا تھا when you are able to perceive and identify not only your emotions but other people's emotions also second one was related with facilitating your thinking by the help of identification of emotions آپ facilitate کرتے ہیں اپنے بہیویئر کو اور تھنکنگ کو تھوٹ پروسیس کو when you identify other people اور تیسری بات تھی you are able to understand the of of conflicting nature nature of emotions اور آپ ان کے کانسیکوینس وغیرہ کو بھی بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں and the final aspect was how you will be manage your emotions اور this is related with leader detaching yourself from particular emotion جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے یا آپ اس کو پرولونگ کریں اگر آپ کے لیے وہ بینیفیشل ہے اس کے علاوہ ہم نے اس میئر کے بھی بارے میں بات کی جو کہ یہ چاروں ایسپیکٹس کو میئر کرتا ہے اور ٹیسٹ کے بارے میں دیکھا کہ یہ اس کی جو مختلف برانچز ہیں ان کی کیا کیا ایگزامپلس ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ اموشنل انٹیلیجنس کیا سکھائی بھی جا سکتی ہے یا نہیں and we finally concluded that emotional intelligence is stable personality dimension of people however it can be taught and it can be increased by different activities for example recognition of emotions and then management of emotions اور finally we discuss that who is emotionally intelligent یعنی اموشنلی انٹیلیجنٹ لوگوں میں کیا کیا خصائص پائے جاتے ہیں اور ہم نے آج کے لیکچر میں یہ ڈسکس کیا کہ emotionally intelligent people are more pro social altruistic social and agreeable اور اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کیا یہ واقعی امپورٹنٹ ہے کہ انسان میں اموشنل انٹیلیجنس پائی جائے ہم نے اس کے بہت سارے فوائد تو آج ڈسکس کیے اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کا اختتام کرتی ہوں اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ